الکفر ملت الواحدہ کے تحت اقوام متحدہ کے ظالم ادارہ کی نگرانی میں اکٹھا ہو چکا ہے اور ان کافروں کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اس امت محمدیہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے اس مقصد کے لیے مختلف ہیلے بہانے تراش کے آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا قتل عام جاری ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج کافروں کو یہ ہمت کیسے ہو گئی ہماری ایک تاریخ ہے ہم تین سو تیرہ تھے یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے ہماری تعداد ایک ہزار کی تھی یہ ہمارے سامنے نہیں رک سکے حتیٰ کہ تاریخ نے وہ موڑ بھی دیکھا جب ساٹھ ہزار رومیوں کا لشکر سامنے تھا حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالی جان اثار سپاہیوں سے خطاب فرما رہے تھے کہ جان اثار سپاہیوں ساٹھ ہزار کلشکر ہے اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں فرماتے ہیں کہ اے امیر لشکر اس ساٹھ ہزار کے مقابلے کے لیے اکیلا خالد بن ولید کافی ہے لیکن آج مسلمانوں ہمیں کیا ہو گیا ہماری تعداد پوری دنیا کے اندر ڈیڑھ ارب سے زائد ہے چھپن سے زائد مسلمانوں کے ممالک موجود ہیں دنیا کے تمام مادی وسائل بھی ہمارے پاس موجود ہیں وجہ کیا ہے آج ہم ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں کیوں گروئی ہوئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے میرے غیور مسلمان بھائیوں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ترکتم تم الجہاد فصل علیہ الزلہ جب تم جہاد کو چھوڑو گے اللہ تمہیں ذلیل کر کر دے گا میرے بھائیوں میرا ایمان ہے یہ زمین اوپر جا سکتی ہے آسمان نیچے آ سکتا ہے پیارے آقا کی زبان مبارک سے نکلے الفاظ کبھی غلط نہیں ہو سکتے ہم نے جہاد کو چھوڑا قبلہ اول یہودیوں کے قبضہ میں گیا ہم نے جہاد کو چھوڑا بوسنیا میں دو لاکھ مسلمان ذبا کر دیے گئے میں نے اور آپ نے جہاد کو چھوڑا تاجکستان اور چچنیا کی سرزمین مسلمانوں کے لہو سے رنگین کر دی گئی میں نے اور آپ نے جہاد کو چھوڑا میرے غیور مسلمان بھائیوں شام اور عراق کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہوا میں نے اور آپ نے جہاد کو چھوڑا کشمیر کے اندر مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہا دی گئی میں نے اور آپ نے جہاد کو چھوڑا امام بخاری کے مدرسے کو شراب خانے میں بدل دیا گیا میں نے اور آپ نے جہاد کو چھوڑا عمارت اسلامیہ افغانستان کو چھین لیا گیا میں نے اور آپ نے جہاد کو چھوڑا قرآن پاک کے اور آپ کو جلایا گیا مساجد کو شہید کیا گیا میں نے اور آپ نے جہاد کو چھوڑا مزار اور اس کو ویران کر دیا گیا میرے غیور مسلمان بھائیوں اب حل کیا ہے رب کا قرآن اس حالت میں ہمیں حکم دیتا ہے اللہ ہم مظلوم ہیں وسائل بھی نہیں مال و اسباب بھی نہیں ہم کیا کریں رب کا قرآن حکم دیتا ہے ادین ظلم اے مظلوم اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے ان کافروں سے لڑو ان سے قتال کرو یا اللہ ہمارے پاس وسائل نہیں مال و اسباب نہیں کیسے لڑیں گے رب کا قرآن اعلان کرتا ہے ان فرو خفاف و سکارا ہلکے ہو یا وہ چلو وسائل ہے یا نہیں دشمن کبھی ہے یا کمزور نکل کھڑے ہو اللہ تیرے حکم کو مان لیا دشمن کے سامنے کیسے جانا ہے رب کا قرآن اعلان کرتا ہے ادا لکی تم فیتن دشمن کے سامنے جانا ثابت قدمی اختیار کرنا اللہ کی کتاب ثابت قدمی کیسے ہوگی آگے بڑھتے ہیں بارودی سرنگیں پھٹتی ہیں ٹانگیں اڑ جاتی ہے سامنے سے گولیوں کی بوچھار ہوتی ہے سینے چلنی ہو جاتے ہیں توپوں ٹینکوں کے دہانے ہماری طرف کھلے آسمان سے تیارے آگ برسا رہے ہیں میزائلوں کی بارش ہو رہی ہے رب کا اعلان ہو رہا ہے فضکر اللہ اس حالت میں مجھے بلا لینا بم گرے کہنا حسم اللہ میزائل گرے کہنا حسب اللہ گولیوں کی بارش ہو کہنا حسب اللہ یا اللہ تجھے یاد کرے گے تو کیا ہوگا ان تنسر اللہ سب پہ تقدام کم جب مجھے یاد کرو گے میری نصرت زمین پہ آ جائے گی یا اللہ تیری نصرت آئے گی تو کیا ہوگا قاعدہ نصر اللہ میری مدد آئے گی میں تمہیں فتح نصیب فرما دوں گا نہیں یقین آتا نہیں یقین آتا افغانستان میں دیکھ لیجئے پوری دنیا کا آیا مٹھی بھر مجاہدین اس کے سامنے ڈٹ گئے رب کی مدد زمین پہ آئی وہ جو کہتے تھے چھ دنوں میں مٹا دے گے آج اٹھارہ سال کے بعد کہتے ہیں ان کا مقابلہ کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے کیوں رب کی مدد کو کھینچ لائے جیش محمد مجاہدین کی عالمی تحریک ہے اسی دعوت کو لے کر چلے ہیں اسی دعوت کو لے کر آگے بڑھے ہیں اس دعوت کے اندر زبا کی دعوت بھی ہے اور خون کی دعوت بھی ہے خون کی دعوت بھی ہے ایک لمبی تاریخ ہے کبھی غازی بابا شہید سے شروع ہوگی تو افضل گورو شہید رحمت اللہ علیہ تک پہنچے گی چھوٹے حمزہ شہید سے شروع ہوگی تو عثمان شہید تک پہنچے گی اور کبھی حنزلہ شہید سے شروع ہوگی طلحہ شہید تک پہنچے گی کس کس کا تذکرہ کروں گا آؤ مسلمانوں ان کی دعوت پہ بھی لبے کہتے ہیں زبا کی دعوت پہ لبے کہتے ہیں امیر محترم سلام ہو تمہیں تم نے ہمیں یہ دعوت کا میدان دیا اے اللہ ہمیں محروم نہ فرمانا ہم سب کو بھی مقبول شہادت کی موت نصیب فرما دینا